رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور ممکن ہے کہ یہ رمضان کا آخری دن بھی ہو اور اگر یہ رمضان کا موجودہ رمضان کا آخری روزہ اور آخری دن ہوا تو پھر یہ حسین اتفاق ہوگا کہ ہمارے اس دفعہ رمضان کا آغاز بھی جمعے سے ہوا اس کا اختتام بھی جمعے پر ہو رہا ہے ہم نے اس دفعہ پہلا روزہ بھی جمعے کو رکھا اور آخری جمعہ بھی شاید جمعے کا ہو جائے اگر کہ ہماری دعا اور تمنا اور خواہش یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ رمضان کا ایک بابرکت دن اور ہمیں مل جائے لیکن وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر انتیس ہوئے تو ثواب تیس کا دے گا ثواب پورے مہینے کا ملے گا جیسے میں نے عرض کیا کہ اس دفعہ اللہ کا یہ کرم ہوا کہ ہمارے رمضان کا آغاز اور ہمارے رمضان کی ابتدا بھی جمعے کے دن سے ہوئی اختتام بھی شاید جمعے کے دن پر ہو آج کے اس دن میں ایک نہیں بلکہ بہت سی برکتیں ہیں رمضان کا جمعہ ہے آخری دس دنوں میں سے ایک دن اور ایک جمعہ ہے شاید یہ رمضان کا آخری دن بھی ہو اور پھر احتکاب والوں کا مجمع ہے مسجد میں ہم جمع ہیں کتنے نیک مقبول لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آج کے اس اجتماع کی تمام برکتیں سب کو آتا فرمائے दे पना है پیدا نہیں کرے گا ہر انسان کو اللہ نے نئی شکل دی ہے اور آنے والے انسانوں میں بھی ہر انسان کو اللہ نئی شکل عطا کرے آپ تمام کے تمام انسان کی اولاد ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی شکلیں الگ الگ ہیں آپ دیکھیں آپ میں سے کسی ایک کی شکل باقیوں سے ملتی لاکھوں کروڑوں اربوں ان انگنت انسانوں کی شکلیں آپس میں ہر ایک سے الگ الگ ہیں کہ وہ بھائی اور پہلے جو ایک ماں باپ باپ کی اولاد ہے باپ ایک ہے ماں ایک ہے لیکن ان کی شکلوں میں بھی اللہ نے فرق رکھا باپ اور ماں ایک ہے شکل ایک ہوتی نہیں الگ الگ شکلیں اللہ نے ان کو آتا کی بھائی اور دونوں جگہیں ان کی شکلوں میں بھی فرق ہوتا ہے مشہور و معروف کمپنیاں جو گاڑیاں یا کوئی سامان بناتی ہیں وہ ہر پانچ سال کے بعد تین سال کے بعد دو سال کے بعد چار سال کے بعد گاڑی کا ماڈل بدل دیتی ہے ٹوٹا ایک ماڈل دو ہزار سات میں لایا دوسرا ماڈل گاڑی کا دو ہزار بارہ میں لائے پیسے کمانے کے لیے تاکہ لوگ شوقین پرانی ماڈل کی گاڑی میں اس کی قیمت گر جاتی ہے شوقین حضرات نیا پیسہ خرید دے کر نیا ماڈل خریدیں اور ان کا کاروبار چلتا رہے اور نئے ماڈل میں وہ دو چار تبدیلیاں کرتے ہیں لائٹ بدل دی گنڈے بدل دیے سنگ دو چار نفل بدلے پیسہ کما لیے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس سائنس کی ترقی ہے ان کے پاس مشینری ہے ان کے پاس دماغ ہے ان کے پاس وسائل ہے مگر وہ تمام تر سائنس کی ترقی ایجادات جدید ٹیکنالوجی دماغ مشین کے باوجود اس بات پر قادر نہیں ہوتے کہ وہ روزانہ گاڑی کا نیا ماڈل لا سکیں نیا ماڈل بنا سکیں وہ مہینے اور ہفتے میں بھی اس بات پر قادر نہیں کہ ہفتے کے بعد نیا ماڈل لے آئے وہ سال میں بھی اس پر قابل نہیں وہ دو سال تین سال چار سال پانچ سال کے بعد نیا ماڈل گاڑی کا پیش کرتے ہیں مگر ربے کا کی قدرت دیکھا وہ روزانہ دن کو نہیں رات کو نہیں بلکہ وہ چوبیس گھنٹے کے ہر منٹ میں اور ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں انسان کا نیا ماڈل پیش کر رہا ہے ہر وقت انسان پیدا کرے اس پر کئی لوگ پیدا ہو رہے ہوں گے جو عورتوں کو پیدائش ان کا بچہ پیدا ہو رہا ہوگا شروع میں مختلف جگہوں پر گھرے میں اور رب کتنی قدرت والا ہے کہ وہ حاضر نہیں ہے کہ میں نے اتنے سن کے شکلیں بنا دی اب میں نئی شکل کہاں سے لاؤں اس کی قدرت کی کوئی امتحان نہیں ہے وہ روزانہ چوبیس گھنٹے شبوں دوسری آواز کو سبحان اللہ کا اور بلند آواز کو سبحان اللہ کا تو کتنا کاجروں مطلق حتیٰ کہ ایک انسان کے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں پوری دنیا کے انسان کے ہاتھوں کی لکیروں سے مختلف ہیں آپس میں ملا لے آپ میں سے کسی ایک کی ہاتھ کی لکیلیں نہ بہو کسی دوسرے کے ہاتھ سے لے جائے نہیں ہوگا اللہ نے ہر ایک کے ہاتھ کی لکیروں میں فرق رکھا سبحان اللہ کے یہ کیا اللہ کی قدرت ہے آپ نے دیکھا بہت سے دستاویزات رجسٹریوں اور کاغذات پر انگوٹھا لگواتے دستخط کے باوجود کہتے ہیں سائن کر دیے لیکن پھر بھی کیا لگاؤ انگوٹھا لگاؤ اور بہت سے لوگ اب فنگر پرنٹ لاٹ میں لیتے ہیں آپ جائیں برطانیہ امریکہ کا ویزا لینے کے لیے وہ کہیں گے پہلے ہماری امبیسی میں آ کر اپنے فنگر پرنٹ دو اپنے اتنا انگوٹھا آ کر ہماری مشین پہ رکھو ہمارے رکان میں آ جائیں تمہارے انگوٹھے کی نصیریں کہتی ہیں اس کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں ہمارے یہاں انگوٹھا لگا کے آپ کہ پلاٹ مکان دیکھنے خریدنے انگوٹھے بھی لگیں گے دس تک کے بعد امریکہ جاؤ جس ایئرپورٹ پر اترو وہ کہتے ہیں اپنے فنگر پرنٹ بھی دو میں سوچتا ہوں جب دستخط کر دیے آپ کے دستخط میرے دستخط سے الگ میرے دستخط آپ کے دستخط سے الگ یہ انگوٹھے کی فنگر پرنٹ کی کیا ضرورت ہے وہ کہتے ہیں دستخط دستخط کی طرح ہو سکتے ہیں کوئی نقل اتار لے آپ کا فوٹو پاسپورٹ سے اتار کر کے دوسرا فوٹو لگا دے آپ کا خط لکھنے کا انداز مل جائے یہ تمام چیزیں مل سکتی ہیں لیکن اللہ نے ایک انسان کے انگوٹھے میں جو نقشہ بنایا ہے یہ پوری دنیا کے انسان کے انگوٹھوں کے نقشے سے نہیں مل سکتا اس کے جالسانی کو روکنے کے لیے ہم فنگر پرنٹ لیتے ہیں تاکہ کہیں سے گڑبڑ نہ ہو جائے دیکھو اللہ کتنا قادر نکلتے ہے کہ آگے انگوٹھے میں وہ نقشہ بنا دیا ہے جو پوری دنیا کے انسانوں سے مختلف فنگر پرنٹ لیے جاتے اگر اللہ تجارت و تعالی لوگوں کی شکلیں الگ الگ نہ بناتے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا نظام عالم میں فساد آ جاتا اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمتیں اگر شکلیں ایک جیسی ہوتی تو عورت کو یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ میرا باپ ہے یا میرا خامد ہے عورت باپ اور خامد کا فرق کس سے کرتی ہے بولو بولو تو صحیح شکل سے ایک جیسی ہوتی تو عورت کو پتا نہیں چلتا یہ میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے اسے یہ پتا نہ چلتا یہ میرا چچا ہے یا میرا مامو ہے اور اگر عورتوں کی تکلیف جیسی ہوتی تو ہمارے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ یہ میری والدہ ہے یا میری بیوی ہے پتا لگتا یہ میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام تخلیق میں کتنی حکمتیں ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ زندگی کی جاری چل رہی ہے یہ اللہ کی قدرت اور رحمت ہے کہ کوئی گڑبڑ نہیں پیدا ہو رہی اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ شکل دے دی جو لوگ اللہ کے نظام کے باغی ہیں جو اللہ کی ان حکمتوں کو توڑنا چاہتے ہیں آپ کتنے مرد ہیں جو عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور کتنی عورتیں ہیں جو مردوں کی طرح شکلیں بناتی ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ دور سے دیکھیں یا ان کا پشت پس کا حصہ دیکھیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت اور آدمی نے پوچھ کر کہتا ہے بھائی جی السلام علیکم وہ کہتی ہے میں بھائی جی ہوں میں بہن جی ہوں اور یہ عورتیں کٹواتی ہیں ہماری عورتیں کٹواتی ہیں ہم نے سے کتنے کی بہنوں بیٹیوں کہ ایسے ہوئے جو جاتی ہیں بیوٹی پارلر پر اور پیسے دے کر اپنے بال کٹواتی ہیں چھوٹے کرواتی ہیں مردوں کی طرح ہمارے کے بال ہو جائے لباس مردوں والا ہے دور سے نہیں چلتا کہ لڑکا ہے اور یاد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لانت کی ہے جو مردوں کی نقل اتارے اور ایسے مردوں پر لانت کی ہے جو عورتوں کی نقل اتارے ان پر اللہ کی لانت ہے اور یہ سر کے بال یہ عورت کا حسن ہے یہ عورت کا زیور ہے اور بعض ملائکہ اور فرشتوں کی تشریح لکھی ہے کہ آپ تو تشریح ابھی کر رہے تھے ذکر کر رہے اللہ الا اللہ اسد اللہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور بعض ایسے فرشتے ہیں جو یہ تصویر کرتے ہیں سبحانہ منزل جنر رجالا بن لوہا وزل جنر صاحب جوائز پانچ روزہ جس نے مردوں کے چہروں کو رونق حسن خوبصورتی عزت دینے داڑیوں کے ساتھ اور عورتوں کے حسن زینت اور رونق اور خوبصورتی دیے سر کے بالوں کے ساتھ یہ فرشتوں کی تصویر ہے سبحان امن ہو اجالا دن لوگ یہ جن نسا نشا سوائب شوق ہے لڑکوں کو لڑکی بننے کا اور لڑکیوں کو لڑکا بننے کا لڑکے لڑکیوں کی طرح سونے کی انگوٹھی پہنتے رات کی آپ نے سنا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے کی انگوٹھی مرد پہنتا ہے وہ سونے کی انگیٹھی نہیں پہن رہا وہ جہنم کی آگ کی انگوٹھی پہن رہا ایک صحابی ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا سنا نہیں تھا میں ابھی شروع میں اسلام آ رہا تھا لوگ مسلمان ہوتے تھے پہلے دینی کے پورے دین کا پتہ نہیں چلتا تھا تو ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ السلام نے فرمایا یہ کیا پہنا ہوا ہے اس نے رسول یار سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے انہوں نے فرمائی کر اس نے ہاتھ آگے کر دیا رسول اللہ نے سونے کی انگوٹھی صحابی کے ہاتھ سے نکال کر زمین پر پھینک دی اور زبان سے فرمایا کہ جو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے وہ جہنم کی آگ پہن رہا ہے یہی جہنم کی آگ بنے گی تصویر لے گئے صحابہ نے اس صحابی سے کہا انگوٹھی اٹھا لو اپنی کسی بیٹی کو بہن کو بیوی کو والدہ کو دے دینا خاندان کی کسی عورت کو دے دینا جسے عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے یا اس کو بیچ دینا اور بیچ کر اس کے پیسے اپنے استعمال میں لے آنا بیچنے کی بھی اجازت ہے جواب سنیے صحابی کا شرکت اللہ اور جواب سننے سے پہلے یہ بات جان لیجیے گا دین جاننے کا نام نہیں ہے دین ماننے کا نام بہت دور جاننے کا نام نہیں ہے ماننے کا نام ہے جانتے سب ہے مانتے نہیں ہیں دیندار جو ہوگا جو مانے گا جاننے سے دیندار نہیں بنتا یہ بھی جانتے تھے قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بھی جانتے تھے ادھر اللہ کے سچے نبی پیغمبر ہے یہ مودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا اپنے پیغمبر کی زبان سے کما مگر امن مانتے ہیں کون مسلمان ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ سود حرام ہے جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں دین نام بولو دین نام جاننے کا نہیں دین نام ماننے کا ہے اب ذرا تم نے صحابہ نے کس طرح دین پر عمل کر کے دکھایا ہے کس طرح مان کر دکھایا ہے ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا مجھے رکو پہننے سے روکا ہے پہنانے سے تو نہیں روکا پہننے سے روکا ہے بیچنے سے تو نہیں روکا اٹھانے اور دیکھ دو یا خاندان کی کسی عورت کو دے دو تو شادی کا جواب سنیے کیا ایمان افروز جواب ہے اللہ ایسی زندگی ہمیں بھی ایسا فرمایا جس چیز کو میرے محبوب نے میرے ہاتھ سے نکال کر زمین پر پھینک دیا ہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو ہے میں اسے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں میں اسے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں یہ تھا دین پر عمل یہ تھا ماننا اور آج تو لڑکے والے منگنی کے وقت میں لڑکی لڑکے والے لڑکی کو سونے کی مرتبہ پہناتے ہیں اور لڑکی والے لڑکوں کو سونے کی ہیں حرام ہے ناجائز اور گناہ ہے آج لڑکوں کے چھو ہے دیو کپڑے پہننے جو لڑکیاں پہنتی ہیں اس رنگ کے کپڑے پہنے لڑکیوں کے ہے ہم لڑکوں والے کپڑے پہنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لڑکوں لڑکیوں پر لانت کیے تو وہ اللہ نے الگ شکل دی ہے عورت کو الگ شکل دی اور اس کے بے شمار حکمتیں اور وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ جو لوگ مر گئے قبروں میں چلے گئے اب اگر ان کی شکل پر اللہ کسی نئے انسان کو پیدا کر دے بتاؤ اس سے دنیا کی زندگی کا کوئی نظام گڑبڑ ہوگا نہیں ہوگا وہ تو قبروں میں ان کی شکلوں پر قبروں میں جانے والوں کی شکل پر اللہ اگر آج کوئی انسان پیدا کر دے تو دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی مگر وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ جو لوگ مر کر قبروں میں چلے گئے ہیں اللہ نے ان کی شکل پر بھی کسی انسان کو پیدا نہیں کیا تمام انسانوں سے الگ نظر آئے گی وہ کیسا قادر کرے مطلب یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جس کو اس بات کا پتا ہو کہ اب تک میں نے کن کن شکلوں پر پیدا کر دیا جس کے یاد نہ ہو وہاں پھر ڈبل ہو جائے گی وہ اس وہی ہستی کر سکتے اندرا ہو جس کو پتا ہو ہے ہوائی جہاز بنا کر پیٹرول ڈال کر سائنس ٹیکنالوجی اور جدید تحقیق اور ریسرچ کے نتیجے میں مشین بنا کر انجن بنا کر مگر اللہ کی قدرت ہے سلیمان میں تیرے تخت کے بغیر پٹرول کے تیرے تخت کے بغیر مشین کے تیرے تخت کے بغیر پائلٹ کے تیرے تخت کے بغیر کسی سائنسی ایجاد کے میں کسی طرح جس تخت پر تو بیٹھتا ہے کسی تخت میں ہوا میں اڑا دیتا ہوں یہ اللہ کی قدرت لوگوں نے اپنی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی ریڈیو بنا کر سائنسی بنیاد پر اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو سیاروں پر کنٹرول کر کے لہروں پر کنٹرول کر کے مگر اللہ نے کہا ابراہیم تو میرا گھر بیت اللہ مکے میں بنانے کے بعد آواز لگا لوگوں آؤ اس گھر کے طواف اور حج کے لیے جو اکیلا ہوگا لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ہوگا ریڈیو بھی نہیں ہوگا مکے میں کھڑا ہوگا بیت اللہ میں کھڑا ہو کر آواز لگائے گا میں تیری آواز بغیر ریڈیو کے مشرق سے مغرب جنوب کے شمال زمین کے آسمان تک صرف اس پر جو زندہ انسان ہے ان کو نہیں سنواؤں گا جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ماں کے ریل میں باپ کے پشت میں اور قیامت کے دنوں میں آ کر کس گھر کا طواف کر کرنا ہے ابراہیم آواز کیوں لگا بغیر ریڈیو سے پوری دنیا میں نہ پہنچا پہنچ میری قدرت دنیا دوسرے شہروں کے مناظر دیکھتی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے آپ ملتان میں بیٹھ کر لندن ساؤتھ افریقہ امریکہ برطانیہ کے پروگرام لائیو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں انسان کو اللہ نے دماغ اور عقل دی سائنس نے ترقی کی ٹیکنالوجی ایجادات جاتا وویچنا اسٹیٹلائز کا نظام آیا اور تم نے اس کے ذریعے دنیا کے پروگرام دیکھے اللہ نے کہا میرے ماں پیغمبر کا ایک صحابی عمر بن خطاب جمعے کے دن مدینے میں کھڑا ہوگا مسجد نبی میں ہوگا میرے پیغمبر کے ممبر پر کھڑا ہوگا رتبہ دے رہا ہوگا درمیان میں پہاڑ ہوں گے عمارتیں ہوں گی درخت ہوں گے کئی سینکڑوں میں دو ایک مسلمانوں کے مجاہدین کا لشکر کافوں سے لڑائی کر رہا ہوگا جنگ کر رہا ہوگا جہاد کر رہا ہوگا میں عمر بن خطاب کو بغیر ٹیلی ویژن کے جنگ کا میدان دکھا دوں گا دنیا کی محتاج اور رب کے لیے ان کا محتاج ہے یورپ کے ملکوں میں اور اب پاکستان کے بھی بعض شہروں میں بعض خاص جگہوں پر کیمرے لگے ہوئے امریکہ میں یورپ میں جائیں اور روڈوں پر بھی کیمرے لگے ہوئے تاکہ جتنے چھٹی کے آپ اس سے زیادہ گاڑی نہ چلا سکیں اشارہ نہ توڑ سکیں اگر آپ ایک سے بیس سے زیادہ گاڑی چلا کے جتنی لمٹ میں کرو گے فوراً وہ کیمرہ آپ کی گاڑی کی تصویر لے لے گا اور آپ کے گھر پر آپ کو آ جائے گا آپ کی گاڑی کی تصویر ہوگی ٹائم ہوگا وقت ہوگا جگہ ہوگی کہ اس جگہ سے آپ ایک سو بیس کی رفتار کی آپ ایک سو تیس پر گزرے اتنا جرمانہ بینک میں جمع کرا دیا جگہ جگہ کیمرے ایئرپورٹوں پر شاپنگ سینٹروں میں چور پکڑے جاتے ہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے واچ کر رہا ہے اس میں تصویر آ جاتی ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے انسان نے کیمرے بنائے کیمرے کر کے لوگوں کو دیکھا واچ کیا نگرانی کی پھر بھی پوری نہ کر سکا کئی کیمرے کو بھی جھونڈ دے جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں مگر اللہ کہتا ہے انسان میری قدرت سے میرے کوئی کیمرہ نہیں لگایا تو دکان پہ بیٹھا ہوگا میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو گھر میں بیٹھا ہوگا میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو باتھ روم میں جنگل میں ہوگا میں دیکھ رہا ہوں تو تین کے ساتھ ہوگا چوٹا میں ہوگا تو چار کے ساتھ بیٹھا ہوگا پانچ میں میں ہوگا دن رات کا سین جما تیرا ایسا کر جہاں میں رب تجھے کیمرہ لگا کر دیکھ رہا بات کرنی ہے مشورہ لینا ہے اور ایلرجی میں جب آپ اکیلے ہوں وہ ٹائم بتا دیں میں آ جاؤں گا دن کا رات کا کوئی وقت دے اس بزرگ نے کہا میں دن رات میں کوئی ایسا میرے پاس ٹائم نہیں ہے جب میں اکیلا ہوں اس نے کہا اگر کیا بات چلا دن میں تو لوگ ہوتے رات کو بھی ایسا وقت مل سکتا ہے کوئی ٹائم دے دیں انہوں نے کہا میرے بھائی میرے پاس کے بھی گھنٹے میں خود ایسا ٹائم نہیں ہوتا جب میں اکیلا ہوں اچھا کیا کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں اس نے زیادہ اقرار کیا انہوں نے کہا بھائی میں جب بھی دن ہو یا رات ہو صبح سے شام شام سے صبح تک ہر وقت میں میرے ساتھ میرا اللہ ہوتا ہے تو میں اکیلا تو ہوتا ہی نہیں یہ لوگ ہیں جن کی نظر اللہ کرو گے اور روزے نے آپ کو بھی ہے آپ روزہ توڑتے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ پانی پی رہے کرنے میں نہاتے ہوئے کیا پتہ چلے گا شام کو دستہ خان پر آ کر بیٹھ گئے سب سے آگے نہیں آپ کیوں بھی کھاتے پیتے اپنے گھر میں دفتر میں سوچ پڑی ہے بھوک کی لگی پیاس کی لگی دن بھی کر رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں والد نہیں ماں نہیں باپ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کھاتے پیتے روزہ توڑتے کیوں نہیں توڑتے ان کی آواز سارے دے کر کہو ان کی آواز سے کہو یہ برامدے والے بھی جواب دے کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے لوگوں سے مقیم بن رہا ہے اور میں آپ سے دیکھتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے سہمل گا کوئی مشین نہیں ہوں گے یہ ہر رب کی قدرت ہے میں اگر آپ سے بات کروں اور یہ دادا جی بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے آپ ایک وقت میں دونوں کو سن سکتے آپ کہیں گے دادا جی آپ ذرا دونوں جب مجھے کہیں گے ذرا دادا جی کو سننے دو آپ پھر کرنا وہ رب کہتا ہے ساری کائنات مجھے ایک وقت میں نہیں بلائے میں سب کو سنتا ہوں یہ اللہ کی قدرت وہ کسی کو نہیں روکتا کہ تم فلاں ٹائم آنا کبھی یہ نہیں کہتا میں بڑا بیزی ہوں بڑا مصروف ہوں وہ ہر وقت ہر ایک کی ہر بات سنتا سبحان اللہ یہ اللہ کی قدرت ہے اس کی قدرت کی کوئی امتحان تو اس کی قدرت کی کوئی امتحان میرے محبوب زمین پر بات کرنے کا اشارہ کر یہ ایک چاند کے دو ٹکڑے نہانے کتنے کرتے حصے میں کتنے بڑا آلہ کا مہاراج کا سفر کرا دوں گا اور اتنے سے حصے میں اتنا بڑا سفر کرا کے گھر واپس گئی دوں گا زمین پر چل کر آتے ہیں لیکن جب میں ناراض ہوا تو میں سمندر کے اندر دریا میں بھی سلسلے بھیج کر سونامی کا طوفان بھیج دوں گا اس کی قدرت ہے دو سال پہلے سرحد میں اور کشمیر میں زلزلہ آیا لمحوں میں منٹوں میں آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں زمین دوست ہو گئی اس کی قدرت ہے منٹوں میں ہے کہ کائنات کا نظام تباہ دیا آپ کا یقین ہے کہ اللہ سب سے بڑا قادر ہے کہو اللہ اور جو سب سے بڑا رحیم بھی ہے اب اگلی بات کی طرف توجہ کرنا وہ خلاصہ ہے ان کا خالق اور مخلوق میں بندے اور معبود میں کوئی رسوت نہیں نسبت خاکرا بال بے پاک اللہ کی قدرت دے پناہ اس کی رحمت دے پنا ہم نے اگر کوئی بیمار ہو جائے اور ہم چاہیں کہ ہم اس بیمار کے ساتھ ہمدردی کریں ہم کیا کریں گے اس کے پاس جائیں گے اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جائیں حکیم کے پاس جائیں دوائی دلوائیں علاج کریں ہم اس کی بیماری اور تکلیف والے چیزوں کو سامان کو اسباب کو ہٹا کر تندرستی کا سامان لا کر دیں گے دوائی لو اس سے ان شاء اللہ تندرستی آئے گی فلاں چیز نہ کھاؤ فلانی چیز کھاؤ یہ لے کر آئے یہ تمہارے لیے مفید ہے بیماری والی چیزیں ہٹا دیں گے تندرستی والی چیزیں پنکھا نقصان دیتا ہے پنکھا بند کر دیں گے ایئر کنڈیشن نقصان دیتا ہے بند کر دیں گے ہیٹر چاہیے ہیٹر لا کر لگا دیں گے بیماری والی چیزیں ہٹا کر تندرستی والی چیزیں لائیں گے کوئی مر رہا ہم اس کے موت کے سبب بننے والی چیزیں ہٹا کر زندگی کا سامان لائیں گے نظر آئے گاڑی آ رہی ہے وہ کھڑا ہے پٹری پر لائن پر کھڑا ریلوے لائن پر ہم اس کو ہٹا لیں گے تاکہ موت آ جائے شیر آ رہا ہے ہم اس کو ہٹا لیں گے کوئی ڈاکو آ رہا ہے کاٹو آ رہا ہے کوئی کلاشن کو آ رہا ہے ہم فوراً اس کو بچائیں گے اس کو پکڑیں گے ہم موت کے سامان کو ہٹا کر زندگی کا سامان لائیں گے کسی کو مصیبت کو دیکھیں گے مصیبت دینے والی چیزیں ہٹا کر راحت والی چیزیں لائیں گے ہلاکت دیکھیں گے ہلاکت کو ہٹا کر امن کی چیزیں لائیں گے مگر لوگوں یاد رکھنا میرا آپ کا رب کہ میں تیری بیماری کو تندرستی بنا دوں میں تیری موت کو زندگی بنا دوں میں تیری مصیبت کو راحت بنا دوں میں تیرے غم کو خوشی بنا دوں سے جو بھی سنا تو قرآن و حدیث کا حوالہ سنا آئیے قرآن پڑھتے عنوان ذہن میں ہے دعوے ذہن میں ہے اب تم دعووں کے دلائل لا رہا ہوں اور دلائل قرآن سے لا رہا ہوں خواب دیکھا گیا پھر کے زمانے میں کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرآن کے اقتدار کے لیے چیلنج بنے گا فرعون کے اقتدار کو للکارے گا اور فرآن جو اپنے آپ کو سوجے کرواتا ہے اور اپنے آپ کو خدا رب کہتا ہے وہ آ کر کہے گا یہ رب نہیں ہے یہ خدا نہیں ہے خدا وہ ہے فرعون نے آڈر کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے نہ رہے بانس نہ رہے بانسی اور آپ کو پتا ہے یہ کرسی اور اقتدار یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا بہت گہرا کر دیتی ہے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اور پاکستان میں آپ کے سامنے چند دن کی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اقتدار کا کھیل ایک شخص سات سال اقتدار میں رہنے کے باوجود اپنے گھر جانے کو تیار نہیں اقتدار کھیلنے کو تیار نہیں اس کو آئین بدلنا پڑے اپنے اقتدار کے لیے وہ آئین بدلنے کو تیار قانون بدلنا پڑے وہ قانون بدلنے کے لیے تیار عدالتوں سے میں آئے ماننے کے لیے تیار نہیں لوگ استعفے دے دے کشتی پیش کرتے چلو Never!